السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت الملک آیت نمبر انتیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كلا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہی رحمان ہے ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اصل گمراہی میں کون ہے یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس کو ایک معنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں کسی اور پر نہیں ہم اپنے تمام معاملات اسی کے سپرد کرتے ہیں کسی اور کے نہیں جیسا کہ مشرق کرتے ہیں اب بتاؤ کہ گمراہی پر تم ہو یا ہم بہت ڈرایا ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو صدق اللہ العظیم